دیکھیے ایک دن میں وہاں گیا بابڈوز بابڈوز جو ایک وہ ہے نا آئی لینڈ جی۔ تو آیا ہمارا ایک پروگرام تھا تو اس پروگرام میں وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ آئے تھے تو ایک آدمی اپنے لڑکے کو لے آیا لڑکا اتنا بڑا تھا تو لڑکا جو ہے ہمارا پروگرام جہاں ہو رہا تھا نا ادھر مک بیٹھ گیا یہ پروگرام ادھر ہو رہا ہے ادھر مک بیٹھا ہوا اس کا باپ جب لایا تھا اس کو تو کسی نے اس سے پوچھا تو ادھر مک بیٹھے پروگرام ادھر ہو رہا ہے جہاں تک اسے کہا تھا میناٹ میناٹ سارے لڑکے میناٹ ہوتے آج کل یہ مینار کلچر ہے تو اس زمانے میں سب سے بڑی درد اس کے پاس ہے جس کے بچے ماشاء اللہ نہ بگڑے ہوں کیونکہ بچے اس زمانے میں سب بگڑ ہی جاتے تو جس کے بچے نہ بگڑے ہوں اور ٹھیک چل رہے ہوں سبر دوڑتے ہے اور یہ میں نے دیکھا کہ یہ کچھ سیر تھی سیر تو اس کو مانے کہ خدا کی نعمت کی جو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اولاد کو باقنے سے روکا یہ ناشکری ہے یہ اس کو ڈسکور کیجیے کہ آپ کے بچے ایسے ماحول میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک مانے نہیں کہ وہ ابو بکر عمر بن جائیں گے یہ کرائٹر مت رکھیے یہ کرائٹر مت ہے کہ ابو بکر عمر بن جائے گا تو بھی انسان کے لیے سیٹ ہونا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ بچے سب ماشاء ٹھیک ٹھاک ہے تو سیٹ کس لیے اس سے بڑی دولت کیا ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں یہ شیطانی بات ہے کہ ایک نکال کر ارے بھائی کرا بات تو نہیں ہوئی یہی تو شیطان کرتا ہے کہ ننانوے کام ہو جائے گا نا ایک کا اسے فوکس ڈال دے گا ارے بھائی وہ تو ہوا نہیں یہی تو شیطان کرتا ہے شیطان یاد رکھیے یہی کرتا ہے کہ ننانوے معاملات میں ٹھیک ٹھاک ہو ایک چیز ٹھیک نہ ہو دیکھو بھائی وہ بات تو ہوئی نہیں پھر سیٹ بنا دے گا یہ بہت بڑی شیطانی بات ہے یہ جو ہے اس کو اس کو وجہ کہ وہ اللہ کا شکر ہے اس پر دیکھیے دعوی ورک بھی کیا ہے آپ دعا کریں تب بھی دعوت کریں لوگ بد دعا کر رہے ہیں لوگ دوسرے قوموں کو کہنے کے علام اہلک علام دمبر دیا رہا ہوں یہ دعائیں کر دیں تو آپ ان کی ہدایت کی دعا کریں وہ بھی دعوت ہو گئی سارے مسلمان بد دعا کر رہے ہیں دمبل دیار ہوں چھتیس شمر ہوں وغیرہ اب اگر آپ دعا کریں کہ خدا ان لوگ ہدایت دے تو بھی وہی دعوت ہے اگر آپ دعا کریں ان کی ہدایت کی وہ بھی دعوت ہوگی according to one circumstance according to one situation according to one opportunity ایک سینٹینس میں آپ نے جو کہا ہے جیسے حالات ویسی دعوی جیسے حالات ویسی دعوی جیسے حالات ویسی دعوی یعنی کچھ نہیں کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتا ہے آدمی دعا تو ہر حال میں کر سکتے ہاں جیسے حالات ویسے دعوت